رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل وسر من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعني بما علمتني الحکیم اللہ علی علّم و علمین معزز و مکرم محترم ثان ع آٹھویں صدی ہجری کے عظیم مجدد امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی مایہ ناز تصنیف العقیدہ الواسطیہ کی شرح آپ کے سامنے ہر اتوار کو دعوی سنٹر کی اس مسجد میں کی جاتی ہے ہماری گفتگو اس وقت جو چل رہی ہے صحاب کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے فضائل اور ان کے مناقب کے تعلق سے آج کا جو درس ہے وہ اس امت میں جو خلقائے راشدین ہیں یہ اس امت کے سب سے افضل اور بہتر لوگ ہیں اس کے بعد باقی چھ صحابہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تو آج کی جو گفتگو ہے اس کتاب کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اس امت میں اللہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور انبیاء کے بعد جو سب سے افضل ہستیاں ہیں اور جو سب سے افضل اور بہتر لوگ ہیں وہ خلفائے راشدین چار صحاب کرام جنہیں بعد میں ہمارے نبی کی وفات کے بعد جنہیں خلافت کا بھی شرف حاصل ہوا اسی کے تعلق سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ یقرون بیما توا ترا طربہ نقلوں ان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ وغیرہ من ان خیر هذه بعد نبیها ابو بکر ثم عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہ اہل سنت الجماعت اس بات پر وہ اس بات کے اقرار کرتے ہیں جو علی رضی اللہ تعالی عنہ سے تواتر کے ساتھ منقول ہے کہ اور ان کے علاوہ بھی صحابہ سے کہ اس امت میں نبی کے بعد جو سب سے بہتر لوگ ہیں وہ ابو بکر اور اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنما ہیں اور یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ثابت ہے اور ان کے علاوہ دیگر صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے محمد بن حنفیہ یہ ہفتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے اور ان کی جو دوسری زوجہ تھی ان سے تھے یہ حضرت خولا بنت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو چونکہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن حسین تھے تو اس لیے ان سے الگ کرنے کے لیے کیونکہ یہ حضرت فاطمہ سے نہیں تھے بلکہ ان کی دوسری بیوی سے تھے اس لیے ان کو محمد بن حنفیہ کہا جاتا ہے تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے محمد بن حنفیہ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے پوچھا وہ کہتے کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کے بعد سب سے بہتر کون ہے تو انہوں نے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں پھر میں نے کہا کہ ان کے بعد کون ہے تو انہوں نے کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں پھر وہ فرماتے ہیں کہ میں ڈر گیا کہ اس کے بعد وہ کہیں عثمان کا نام نہ لے لیں تو میں نے یہ کہا کہ اس کے بعد پھر آپ ہیں تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام سا آدمی ہوں یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اس امت میں سب سے افضل اور سب سے بہتر مانتے تھے اس طریقے سے اور دیگر صاحب کرام سے اس طرح کی حدیثیں آتی ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت میں سب سے افضل ہے اس پر اجماع ہے اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے اختلاف تھوڑا سا بعد میں ہوا کہ ان کے بعد علی بہتر ہیں یا عثمان بہتر ہیں البتہ ابو بکر و عمر کے افضل ہونے میں امت میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں تھا نہ کوئی کبھی اختلاف ہوا ان دونوں کے افضل ہونے میں ایسے علی اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث اور آتی ہے وہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ گئے ان کے پاس تو میں کھڑا ہوا تھا تو میرے پیچھے میں نے دیکھا کہ ایک آدمی میرے دونوں ہاتھوں پر کندھے رکھا تو میں نے مڑ کر کے دیکھا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کون تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے کیا فرمایا رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم انی کن تو النج الک اللہ ہما صاحب کہ مجھے اس بات پر یقین تھا کہ اللہ ابراہین تمہیں تمہارے دونوں ساتھی کے ساتھ ضرور رکھے گا وضا کا ان کن تو اکثر و اسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اور اس لیے کہ میں اکثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنتا تھا کہ خرج تو انا و ابو بکر دخل تو انا و ابو بکر کہ میں نکلا اور میرے ساتھ ابو بکر عمر نکلے میں کہیں گیا میرے ساتھ ابو بکر عمر نکلے میں کہیں گیا میرے ساتھ ابو بکر اور عمر ساتھ میں تھے تو میں ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنا کرتا تھا تو مجھے یقین تھا کہ مرنے کے بعد بھی تم انہی کے ساتھ رہو گے اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہاں دفن کیے گئے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجر عائشہ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے میں دونوں کو تینوں کو تفن کیا گیا تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس بات کے قائل تھے کہ اس امت میں سب سے افضل ابو بکر ہیں اور عمر ہیں اور اس کے بعد علی اور عثمان ان دونوں کے اندر امت کے اندر تھوڑا سا شروع میں اختلاف تھا لیکن جب خلافت قائم ہو گئی تو خلافت قائم ہو جانے کے بعد اس بات پر بھی اجماع ہو گیا جو ترتیب ہے خلافت کی وہی افضلیت کی بھی ترتیب ہے ابو بکر عمر اس کے بعد عثمان اور پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دلیل ہے باقاعدہ جبکہ جو رافضہ ہیں جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو نہیں مانتے ہیں اور اس کا باقاعدہ انکار کرتے ہیں کہتے ہیں حدیث نہیں اس کو نہیں مانتا حالانکہ بخاری کی حدیث ہے یہ کس کی روایتیں بخاری کی حدیث ہے مسلم کی روایتیں ہیں لیکن تمام روایتوں کو انکار کر دیتے ہیں اور ان کے لیے انکار کرنا بہت آسان ہے جو قرآن کو نہ مانتا ہو یا قرآن میں تحریف کا قائل ہو وہ حدیث کے بارے میں اس کا ایمان اور عقیدہ کیا ہوگا تو بہرحال ان تمام حدیثوں کا انکار کرتے اور ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو ظالم قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابو بکر اور عثمان عمر اور عثمان ان تینوں نے سازش رچی اور خلافت کے حقدار ابو بکر سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ان کو خلافت نہ دے کر کے ابو بکر کو خلافت دے دیا حالانکہ خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے قائل کی خلافت کے اور سب سے زیادہ افضل کون ہیں ابو بکر اور عمر ہیں خود ان کا یہ قول ہے بخاری کے اندر مسلم کے اندر حدیث کی دیگر کتابوں کے اندر باقاعدہ یہ قول موجود ہے حتیٰ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بھی مروی ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے سر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو ابو بکر و عمر دونوں ساتھ میں آئے تو علی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ دونوں آ رہے ہیں سیدا کوہول اہل جنہ یہ جنت میں جو ادھیڑ عمر کے لوگ ہیں ان کے سردار ہیں یہ حدیث علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیان کی امت کے سامنے ان کی افضلیت کو بیان کیا ابو بکر و عمر کو تو ایسی ساری حدیث ہیں جو صحابہ کی فضیلت میں ہوں خاص طور سے ابو بکر و عمر عثمان اور اس طریقے سے اور دیگر تو تمام حدیثوں کا لوگ انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب ظالم تھے انہوں نے سازش رچی اور اس طریقے سے خلافت علی کو نہ ملنے کے بجائے ابو بکر کے ہاتھ میں چلی گئی ان لوگوں کی سازش تھی اور نہ خلافت کے اقدار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ظاہر بات ہے ان کا قول سراسر غلط ہے بے بنیاد ہے الزام ہے یہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ خود اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ سمت کے اندر سب سے ابدل ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ انہما ہیں اور مصنف الفاق علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے علاوہ یعنی ان کے علاوہ بھی تمام صحابہ کا اور تمام تابعین کا اسی بات پر اجماع ہے ان میں سے بہت ساری دلیلیں ہیں انہیں میں سے آپ دیکھیے کہ بخاری کی حدیث ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لا نا دل و ابی بکر ان عہد کہ ابو بکر کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے تم عمر پھر عمر کو تم عثمان پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنما کو تم منت رکو اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نفادر و بن پھر اس کے بعد ہم صحاب کرام کو چھوڑ دیتے تھے اور ان کے درمیان ہم کسی کو فضیلت نہیں دیتے تھے تو یہ ساری حدیثیں جو مروی ہیں ابو بکر و عمر کے خاص تعلق سے خاص طور پر اس بات کی دلیل ہے کہ اس بات پر باقاعدہ امت کا اجماع ہے صحابہ کا تابعین کا طب تعبین اور تمام امت کا کہ اس امت کے اندر سب سے افضل ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نما ہے اور ان میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے اس کے بعد پھر فرماتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ و یوسلسون اب عثمان رضی اللہ عنہ اور تیسرے نمبر پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں وہ یورب اون اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چوتھے نمبر پر علی کو مانتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کما دلت علیہ الآار جیسا کہ اس پر آثار اور حدیثیں دراد کرتی ہیں وہ کما اجما صحابت والا تقدیم عثمان حاصل اور جس طرح کی بیعت کرتے وقت صاحب کرام نے ہستے عثمان کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مقدم کیا یعنی تیسرے نمبر پر کن کو مانتے ہیں حضرت عثمان کو اور چوتھے نمبر پر ہستے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں اس کی انہوں نے دو دلیلیں دی ہیں پہلی دلیل یہ دی کہ اس کے تعلق سے حدیثیں ہیں ایک حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی صحیح بخاری کی حدیث کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے زمانے میں ابو برکر کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے اس کے بعد پھر عمر کو اس کے بعد پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے ابو داود کے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں صحابہ کرام کی کنہ نقول و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیون کہ ہم یہ بات کہتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے تھے کہ افضل امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد ہو ابو بکر امت میں نبی کے بعد سب سے افضل کون ہے ابو بکر ہیں ثم عمر پھر عمر ہیں ثم عثمان پھر عثمان ہیں رضی اللہ عنہ اجمعین اللہ تعالیٰ ان تمام سے راضی ہو ایسے امام احمد کے اندر مسند امام محمد میں حدیث موجود ہے کہ صحابہ فرماتے کنہ نتحد و عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کے رسول کے زمانے میں بات کرتے تھے کہ انا خیر حاد اما بعد نبی یا ابو بکر کہ اس امت میں سب سے بہتر اس نبی کے بعد کون ہے ابو بکر ہیں ثم عمر ثم عثمان پھر عمر پھر عثمان ہے فیب لوگ علی کا رسول اللہ صلی وسلم فلاح ان کے رحو یہ بات اللہ کے رسول تک پہنچتی تھی لیکن آپ نے کبھی اس کا انکار نہیں کیا تو یہ حدیث تقریری ہو گئی سنت تقریری کہ صحابہ کوئی بات کہیں یا کوئی عمل کریں اور ہمارے بھی اس کا انکار نہ کریں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ بھی حدیث ہے تو یہ حدیث تقریری یا سنت تقریری کہلاتی ہے تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ تیسرے نمبر پر صحابہ کن کو سمجھتے تھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عموماً صحابہ عثمان رضی اللہ عنہ ہی کو تیسرے نمبر پر مانتے تھے اسی طریقے سے جب عثمان رضی اللہ سے عمر رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے تو انہوں نے چھ چھ کمیٹی لوگوں کی کمیٹی بنا دی تھی جیسا کہ یہ انہوں نے دو دلیلیں اس بات کی بیان کی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو تیسرے نمبر پر صحابہ عام طور پر مانتے تھے یہ ساری حدیثیں دلیلیں ہیں اور دوسری دلیل انہوں نے بیان کی ہے کہ اس پر صحابہ کا اجماع بھی ہو گیا تھا وہ کیسے اجماع ہوا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو انہوں نے چھ لوگوں کی کمیٹی بنائی جو عشر مبشرہ تھے حالانکہ سات عشر مبشرہ میں سے تھے لیکن انہوں نے چھ لوگوں کی کمیٹی بنائی دو کی تو فات ہو گئی تھی ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فات پا گئے تھے اور ایک ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بھی شہادت ہو گئی تھی تعاون امواس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اور تیسرے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اب باقی بچے سات تو سات میں سے ایک تھے اس سعید بن زید جو ان کے بہنوئی تھے حضرت عثمان رضی اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اور ان کے چہزاد بھائی بھی تھے چچازاد بھائی بھی تھے اور بہنوئی بھی تھے تو انہوں نے ان کو کمیٹی میں نہیں رکھا یہ ان کا ورا تھا ان کا تخوار پہدگاری تھی کہ لوگ کہیں نہ کہیں کہ خاندان کی بنا پر انہوں نے ان کو کمیٹی میں رکھ دیا تو انہوں نے ان کو کمیٹی سے باہر رکھا حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ وہ بھی عشر مبشرہ میں سے بھی تھے تو بچے چھ تو ان چھ لوگوں کی انہوں نے کمیٹی بنائی کون لوگ تھے ہستے زبیر حضرت طلحہ سعد بن نبی وقاص ہستے عبدالرحان بن عوف اور ہستے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چھ لوگوں کمیٹی تھی انہوں نے بنایا کہ انہیں چھ لوگوں میں سے تم لوگ جس کو چاہو اپنا خلیفہ چن لینا کیونکہ وہ لوگ ہیں جب نبی نبی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نازی تھے اور ایک ہی مجلس میں آپ نے ان کو جنت کی بشارت دی اس لیے ان چھ لوگوں میں سے جس کو بھی آپ لوگ اپنا خلیفہ منتخب کر لیں گے وہ آپ لوگوں کے لیے بہتر ہوگا اور ہنستے سعد کا بھی نام لیا انہوں نے کہ اگر سعد خلیفہ بن جائیں تو بہت بہتر رہیں گے اور اس سے پہلے انہوں نے ایک بات بتا بتائی تھی کہ اگر ابو جرہ زندہ ہوتے تو میں ان کو خلیفہ نامزد کر دیتا کیونکہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے بارے میں اللہ کے سر فرمایا کہ امت کے امین ہیں اور جو امین ہوگا وہ امت کا بہت خیال رکھے گا لیکن چونکہ وہ وفات پا چکے تھے شاد مل گئی تھی ان کو تاؤن امواس میں ان کی وفات ہو گئی تھی تو ان چھ لوگوں کی انہوں نے کمیٹی بنائی تو حضرت ہفتے بن عوف رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا لوگوں سے ایسا کرو کہ تین لوگ تین لوگوں کو اپنا معاملہ سونپ دیں تو ہفتے زبیر نے کہا کہ میں اپنا معاملہ علی کو سونپتا ہوں ہفتے طلحہ نے کہا کہ میں اپنا معاملہ عثمان کو سونپتا ہوں اور سعد بن اقاص نے کہا کہ میں اپنا معاملہ عبد الرحمن بن اوب کو سونپتا ہوں میں اپنا معاملہ ان کے حوالے کرتا ہوں پھر عبد الرحمن بن اوب یہ سی بخاری کی حدیث کا خلاصہ میں پیش کر رہا ہوں یہ جو میں آپ کو لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہوں تو عبد الرحمن بن اوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا علی اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تم دونوں میں سے کون خلافت سے دستبرداری کا اعلان کرتا ہے اور کسی ایک کو جو اس کو بہتر سمجھے اس کو خلیفہ منتخب کرتا ہے تو دونوں کچھ دیر کے لیے خاموش رہے تو عبدالرحمان بن عوف نے کہا کہ میں خود دستبردار ہوتا ہوں خلافت سے وہ خود دستبردار ہوئے کتنے لوگ بچے دو بچے علی اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ اس کے بعد حضرت عبد بن عوف نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ تم اللہ کے رسول قرار بدار ہو اللہ کے رسول کے داماد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور اگر میں تمہیں خلیفہ بنا دوں تو تم عدل سے کام لوگے نا کہا کہ ہاں اس کے بعد کہا کہ اور اگر میں علی کو خلیفہ بنا دیا گیا بنا دوں یا علی خلیفہ بن جاتے ہیں تو کیا تم ان کی اطاعت کرو گے کہا بالکل اطاعت کریں گے جو بھی خلیفہ ہوگا کیونکہ دین کی تعلیم ہے کہ جو بھی خلیفہ بن جائے اس کی اطاعت کرنا ہے چاہے ناک کٹا ہو چاہے حبشی غلام کوئی بھی ہو جو خلیفہ نامزد ہو گیا اس کو اطاعت کی جائے گی اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزاد بھائی بھی ہو اور اللہ کے رسول کے داماد بھی ہو اگر میں تمہیں خلیفہ بنا دوں یا تمہیں امت خلیفہ بنا دے تو کیا تم عدل سے کام لوگے کہا کہ ضرور عدل سے کام لیں گے اور کہا کہ اور اگر عثمان کو بنا دیا جائے تو کیا تم ان کی اطاعت کرو کہا ضرور اطاعت کریں گے اس کے بعد درمان بنوف تین چار دنوں تک وہ کہتے ہیں کہ تین دن تک میں سویا نہیں رات بھر اور تمام صحابہ کے پاس گیا پوچھنے کے لیے کہ ان دونوں میں افضل کون ہیں تو میں نے دیکھا کہ اکثر لوگوں کی رائے یہ تھی کہ ہستے عثمان افضل ہیں ہستے عثمان افضل ہیں اس کے بعد تین چار دن کے بعد فجر کی نماز کے بعد عبد الرحمان عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا سب کو علی رضی اللہ عنہ کو عثمان رضی اللہ عنہ کو اور دیگر صحابہ کرام کو جو تھے سب موجود سب کو بلایا اور بلانے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے صحابہ میں صحابہ کے پاس گیا اور سب سے میں نے ملاقات کی تنہائی میں سب سے پوچھا ہر ایک اکثر لوگوں کی راہ میں نے یہی پایا کہ سب سے افضل اس وقت جو ہے حضرت عثمان ہیں لہذا حضرت عثمان کو بلایا اور ان کے ہاتھ انہوں نے بیعت کیا اور دوسرے نمبر پر جنہوں نے بیعت کیا تھا وہ ہست علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے میں علی رضی اللہ تعالیٰ تھوڑا تاخیر ہو گئی تھی کیونکہ ہستے فاطمہ رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئی اور پھر ان کی وفات بھی ہو گئی تھی تو وہ تاخیر کے ساتھ انہوں نے بیعت کیا تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کے دل کے اندر لیکن ان کو موقع نہیں ملا کیونکہ کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے والد محترم تھے ان کی وفات کے بعد وہ بیمار ہو گئی اور چھ مہینے کے بعد ان کی وفات ہو گئی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو ان کو موقع نہیں ملا کہ فوراً بیعت کرنے کا انہوں نے جا کر کے بعد میں بیعت کیا لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ دوسرے نمبر پر جس نے حضرت عثمان کے ہاتھ میں بیعت کیا وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ کے اندر موجود ہے عبد الرحمان بن عوف نے کہا کہ عثمان اپنا ہاتھ پھیلاؤ تمہارے اوپر میں بیعت کرتا ہوں بیت کیا فوراً علی رضی اللہ عنہ نے بیعت کیا اس کے بعد جو صحابہ موجود تھے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طریقے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اور باقی جو صحابہ تھے سب لوگوں نے آ کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کیا تو حضرت عثمان کی خلافت پر بھی گویا کہ اجماع واقع ہو گیا اور ان کی افضلیت پر بھی گویا کہ تمام صحابہ کا اجماع ہو گیا تو تیسرے نمبر پر اہل سنت الجماعت عمومی طور پر کس کو مانتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہی احادیث کی بنیاد پر جو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں اور اس طریقے سے عمر رضی اللہ عنہ کے بعد خلافت انہی کے ہاتھ میں آئی اور جو خلافت ہے خلفۂ راجدین کی علام نہاجی نبوہ ہے یعنی نبوت کے طرز پر یہ خلافت تھی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو افضل تھا اسی کو خلافت اس کے بعد ملی تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل تھے عمومی طور پر عمومی طور پر ان سے افضل تھے تیسرے نمبر پر ان کا مقام ہے اس امت کے اندر بلکہ اس پوری کائنات میں انبیاء کے بعد تیسرے نمبر پر ان کا مقام ہے کن کا ہست عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان کو تیسرے نمبر پر اور علی رضی اللہ عنہ کو چوتھے نمبر پر کما دلت علی آثار جیسا کہ آثار صحابہ کی اور حدیثیں اس پر داد کرتی ہیں وہ کما اجما صحابہ اللہ تقدیم عثمان فرب اور جیسا کہ صحابہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کو بیعت میں خلافت میں ان کو مقدم کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ پر لہذا یہ بات بھی اس میں بھی دلیل موجود ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کا مقام اس مت میں تیسرے نمبر پر ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ہے اس کے بعد پھر آگے ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں ما ان بعض اہل سننا کانو قدیختل فی عثمان و علی بعد اتفاق علا تقدیم ابی بکر و عمر اس کے باوجود بعض اہل سنت نے اس بات میں اختلاف کیا عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کہ ان میں کون افضل ہیں اس پر اتفاق اور اجماع کے بعد کہ ابو بکر و عمر سب سے افضل ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے دو مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ایک مسئلہ تو یہ کہ ابو بکر عمر سب سے افضل ہے نمبر دو خلافت کی جو ترتیب ہے اس میں بھی کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے خلافت کی ترتیب کیا ابو بکر عمر عثمان اور علی یہ جو خلافت کی ترتیب ان دو معاملے پر اہل سنت اور جماعت کا تمام مسلمانوں کے ہے سوائے روافظ کے روافظ تو کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ خلافت کے اقدار تھے ابو بکر اور عمر عثمان ظالم تھے یہ انہوں نے ظلم کیا ان کو خلافت نہیں دی جو اہل سنت الجماعت ہیں جو سنی ہیں ان کی بات ہو رہی کہ تمام لوگوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ خلافت میں جو ترتیب ہے اس پر سب کا اجماع پہلے ابو بکر پھر عمر پھر عثمان پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور افضلیت یہ خلافت کی بات اور افضلیت میں اس بات پر اجماع ہے ہمیشہ سے کہ ابو بکر و عمر سب سے افضل ہے اب عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف تھا کچھ لوگ حسط عثمان کو یعنی ہنستے علی کو مانتے تھے تیسرے نمبر پر اکثر لوگ ہنستے عثمان کو تیسرے نمبر پر مانتے تھے تو بیان کرتے ہیں کہ بعض اہل سنت عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنما کے بارے میں اختلاف کیا ہے حالانکہ اس بات پر ان کا اتفاق کہ ابو بکر عمر سب سے افضل ہے دونوں سب سے افضل ہیں تو عثمان اور علی میں کون افضل ہیں فقدمہ قوم عثمان ایک قوم نے عثمان کو مقدم کیا وسکتو اور وہ خاموش ہو گئے رب اوب علی یا ایک قوم ایسی ہے جنہوں نے کیا نام اورب اوب علی یا انہوں نے علی کو چوتھے نمبر پر مقام چوتھے مقام پر بیان کیا وقدم قومن علی اور کچھ لوگوں نے علی کو مقدم کیا وہ قومن توقف اور کچھ قوم نے کچھ لوگوں نے توقف اختیار کیا یعنی ان کے قول کا خلاصہ یہ ہے کہ گویا کی چار آرا ہو گئی ٹھیک ہے پہلی راہ کیا ہے کہ ابو بکر پھر عمر پھر عثمان پھر علی اور یہی جمہور اور اکثر اہل سنت الجماعت کا قول ہے کہ جس طرح ترتیب ہے خلافت میں افضلیت میں بھی وہی ترتیب ہے ابو بکر عمر عثمان و علی ٹھیک ہے یہ پہلی رائے دوسری راہ کیا ہو گئی کہ ابو بکر عمر اور عثمان اس کے بعد سکوت اختیار کرتے تھے کچھ صحابہ ابھی حدیثیں پیش کی نا میں نے کہ ابو بکر عمر عثمان اس کے بعد وہ خاموش ہو جاتے تھے یہ دوسری رائے تھی کہ ابو بکر ہیں پھر عمر ہیں پھر عثمان ہیں اس کے بعد خاموشی اور تیسری رائے کیا تھی کہ ابو بکر ہیں عمر ہیں پھر علی ہیں پھر عثمان ہیں کون ہیں یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ پر مقدم کرتے تھے کچھ ایسے بھی لوگ تھے یا گزرے ہیں جو علی رضی اللہ تعالیٰ کو عثمان پر مقدم کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تیسری رائے ہوگی چوتھی رائے یہ ہے کہ ابو بکر اور عمر ہیں ٹھیک ہے اور پھر اس بات میں توقع کی عثمان افضل حیالی اس میں ان کی کوئی رائے نہیں ہے ایسے بھی کچھ لوگ گزرے ہیں جو کہتے ہیں ابو بکر عمر اس کے بعد علی اور عثمان کے بارے میں کہتے ہم توقع اختیار کرتے ہیں اب ان میں کون افضل ہے اللہ عالم اللہ زیادہ بہتر جاننے والے یعنی ان کی کوئی رائے نہیں ہے عثمان علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے تو یہ گویا کہ چار قول ہو گئے ایک قول کیا ہو گیا ابو بکر عمر عثمان اور علی ٹھیک ہے اور یہی مشہور قول ہے اور یہی جمہور اہل سنت الجماعت کا قول ہی ہے دوسرا قول ہم نے کیا بیان کیا یا شیخ نے امام نے تیمہ نے بیان کیا دوسرا قول یہ ہے کہ ابو بکر عمر اور عثمان بس یہیں پر توقف کرتے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے تھے تیسرا قول یہ ہے کہ ابو بکر عمر علی اس کے بعد پھر عثمان یعنی علی کو حضرت عثمان پر مقدم کرتے تھے اور چوتھا قول یہ ہے کہ وہ ابو بکر عمر پر خاموش ہو جاتے تھے اور آگے کسی کو بیان نہیں کرتے تھے کہ دونوں کے بڑے فضائل ہیں دونوں کے بڑے مناقب ہیں اس لیے ان دونوں میں سے کسی کو کسی فوقیت دینا ہم اللہ کے حوالے کرتے اس پر وہ خاموش ہو جاتے تھے ٹھیک ہے تو یہ چار قول گویا کی ہو گئے لیکن سب سے مشہور اور جس کی دلیلیں موجود ہیں وہ پہلے قول کی ہیں کہ ابو بکر عمر پھر عثمان پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اس کے بعد آگے مصنف فرماتے ہیں لاکن استقر امر اہل سننا اللہ تقدیم عثمان اللہ علی مگر اہل سنت کا امر اس بات پر مستقر ہو گیا کہ حضرت عثمان مقدم ہیں علی پر اس پر کیسے ہو گیا جب خلافت قائم ہوئی خلافت قائم ہونے کے بعد اس پر گویا کہ تمام اہل سنت الجماعت جماعت اتفاق ہو گیا کہ حضرت عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ سے افضل ہے پھر آگے فرماتے ہیں وہ انکانت مسالہ مسالۃ عثمان و علی لئی ستم رسول اللہ ادل الخالف فیحہ اند جمہور اہل سننا کہ یہ مسئلہ عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان افضلیت کا جو مسئلہ ہے خلافت کریں افضلیت کا کہ عثمان اور علی رضی اللہ عنہ کون افضل ہیں یہ جو معاملہ ہے اہل سنت کے نزدیک یہ ان اصولوں میں سے نہیں ہے کہ جن کے مخالفین کو جمہور اہل سنت کے نزدیک گمراہ کہا جا سکتا ہو یعنی افضلیت کے معاملے میں اگر کوئی مان لیجئے ہست عثمان پر علی کو مقدم کرتا ہے اور کہتا کہ علی افضل ہے ہستے عثمان سے تو ایسے آدمی گمراہ نہیں کہا جائے گا کس بنیاد کس معاملے میں خلافت میں نہیں ہے اگر خلافت میں کہے گا تو گمراہ ہوگا وہ کیونکہ خلافت پر اجماع واقع ہو چکا افضلیت کے بارے میں یہ صحابہ کے درمیان اختلاف تھا لہذا اہل سنت الجماعت اس بات کو مانتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی علی رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان سے افضل مانتا ہے تو ہم اس کو گمراہ قرار نہیں دیں گے یا اس کو شی اور رافضی نہیں کہا جائے گا اگر کوئی علی رضی اللہ تعالیٰ کو افضل مانتا کن سے حضرت عثمان سے خلافت کی بات نہیں یہ بات دھیان میں رکھیے گا افضلیت کی بات ہو رہی کہ افضل کون ہیں ان چاروں میں یہ ابو علی اور عثمان میں کون افضل ہے اس کے مسئلے میں بات ہو رہی ہے خلافت میں اگر کوئی کہے گا تو آگے بات آ رہی ہے کہ وہ گمراہ ہے کیونکہ خلافت پر اجماع ہو گیا اس پر اجماع نہیں تھا کچھ صحابہ حضرت علی کو مقدم کرتے تھے حضرت عثمان پر کچھ صحابہ ابو بکر عمر کے بعد خاموش ہو جاتے تھے کہتے تھے کہ اس کے بعد ہم کسی کو افضل نہیں قرار دیں گے ایسے بھی تھے ٹھیک ہے تو لہذا افضلیت کی بنیاد پر اگر کوئی حضرت عثمان کو افضل حضرت علی کو افضل کہتا ہے اور حضرت عثمان کو چوتھے نمبر پر لاتا ہے تو اس کو گمراہ نہیں کہا جائے گا لاکن ادل ابلفیہ مسلۃ الخلافہ مگر جس مسئلے کے اندر کسی کو گمراہ کہا جائے گا وہ خلافت کا مسئلہ ہے وزالک ذالق ان الخلیف بعد رسول اللہ ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی اور یہ اس لیے کہ اہل سنت کے اس بات پر ایمان ہے اور تمام اہل سنت اور جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے سر کے بعد جو خلیفہ ہوئے ابو بکر ہوئے پھر عمر ہوئے پھر عثمان ہوئے پھر علی ہوئے اب اگر وہ ہفتے علی کو پہلے کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہفتے عثمان کو ظالم کہتا ہے کہ ہفتے عثمان نے خلافت چھین لی یا جیسا کہ رافظہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ خلافت کے اقدار تھے تو ابو بکر و عمر سب کو ظالم کہتے ہیں لوگ تو اگر خلافت کے معاملے میں کوئی علی کو مقدم کرے اور عثمان کو چوتھے نمبر پر لے کر کے آئے تو اس مسئلے میں اس کو گمراہ قرار دیا جائے گا سنت الجماعت میں سے نہیں وہ گمراہ ہے وہ صحیح راستے پر نہیں ہے صحابہ اور صلب سالین کے راستے پر نہیں ہے وہ من امن فی خلا فتحت منہا الا فو اب المن ہمار علیہ اور ان لوگوں میں یہ جو چاروں خلیفہ گزرے ہیں خلفہ ان میں کسی کی خلافت میں اگر کوئی تانا زنی کرتا ہے تو اپنے گھر والوں کے گدھے سے بھی بڑھ کر کے وہ گمراہ ہے کسی کے بارے میں بھی وہ تانا زنی کرتا ہے چاہے وہ بکر کے بارے میں عمر کے بارے میں عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ ان چاروں میں سے کسی کی خلافت کے بارے میں اگر وہ تانا زری کرتا ہے کہ یہ پہلے حقدار نہیں تھے ان سے پہلے یہ حقدار تھے اگر ایسی کوئی بات کہتا ہے تو وہ گمراہ شخص ہے وہ اور یہ جو اصطلاح ہے امام احمد بن حمبر رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاح ہے کہ اپنے گھر والوں کے گدھے سے بھی زیادہ گمراہ ہے کیونکہ گدھا سب سے بیوقوف جانور ہوتا ہے جی ہاں سب سے بیوقوف جانور گدھا ہوتا ہے گمراہ یعنی راستہ بھول جانے والا گھر کا ہے آپ کا لیکن جب تک آپ اس کو پکڑ کر ساتھ نہیں لائیں گے آپ گھر کا راستہ بھول جائے گا وہ اتنا اس کو راستے پتہ نہیں چلتا جانوروں میں سب سے گدھا اسی لیے اگر کوئی زیادہ بے کہتے ہیں کہ تم گدھے ہو یعنی تمہارے پاس کوئی عقل کوئی دماغ تمہارے پاس نہیں ہے تو امام احمد بن حنبل کی اصطلاح ہے اسی اصطلاح کو انہوں نے بیان کر دیا کہ گویا کہ وہ اپنے گھر والا جس کا گھر کا گدھا گھریلو گدھا اس گدھے سے بھی زیادہ بیوقوف ہے اس سے بھی زیادہ گمراہ ہے جو اگر کوئی آدمی ان کی خلافت میں تانا تنی کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مان لیجیے ان میں سے یہ ترتیب صحیح نہیں ہے یہ ترتیب ہونی چاہیے ابو بکر اور عمر کو مانتا ہے پھر کہتا ہے کہ نہیں علی کی خلافت ہونی چاہیے پھر عثمان کی وہ بھی گمراہ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ابو بکر عمر کے بارے میں بھی وہ بھی گمراہ ہے تو اس طریقے سے خلافت کے بارے میں مسئلہ نہیں ہے اختلاف نہیں ہے افضلیت کے بارے میں یہ بات بیان کی گئی کہ اگر کوئی عثمان رضی اللہ عنہ پر ہستے علی کو مقدم کرتا ہے اور ہستے علی کو حسط عثمان سے افضل کہتا ہے تو اس کو گمراہ نہیں کہا جائے گا لیکن خلافت میں اگر وہ کہتا تو گمراہ ہے وہ کیونکہ خلافت پر جو ترتیب ہے وہ ترتیب پر باقاعدہ صحابہ کا سب کا اجماع ہے خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہست عثمان کے ہاتھ پر بیت کیا خود علی نے کیا ان کے ہاتھ میں سے بخاری کے حدیث ہے ابو داود وغیرہ کی حدیثوں کے اندر موجود ہے کہ وہ دوسرے نمبر پر تھے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کیا تھا لہذا اگر کوئی خلافت کی ترتیب میں تانا زنی کرتا ہے اور آگے پیچھے کرتا تو انسان گمراہ ہے کیونکہ اس پر صحابہ کا اجماع ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور اہل سنت جماعت اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ خلافت علام نبوہ جو تیس سال تک ہے اس میں جو خلافت ملی افضلیت کی بنیاد پر ملی لہذا افضل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیثیں بھی آپ کے سامنے پیش کی گئیں اور خود تیسرے نمبر پر ان کو خلافت کے لیے صحابہ کا منتخب کر لینا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل تھے کیونکہ آج کے دور میں اگر کسی کو حکومت ملتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی لوگوں سے افضل ہے وہ ٹھیک ہے لیکن جو خلافت علا بنہاجی نبوا ہے تیس سال کا دور سن چالیس ہجری کے اندر خلافت مناج النبوہ ختم ہو گئی اس کے بعد جو ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تھے پھر حضرت امیر امیر المین اللہ عنہ خلیفہ بنے تو یہ جو خلافت مناج النبوہ ہے وہ سن چالیس ہجری تک ہے تو یہ جو تیس سال کا دور ہے اس میں جو چار صحابہ کو خلافت ملی وہ ان کے افضلیت کی بنیاد پر ملی ہے یہ بھی تمام اہل سنت الجماعت کے اس بات پر اتفاق ہے لہذا افضل اس میں بات جو صحیح بات ہے وہ یہ کہ افضلیت کے لحاظ سے بھی جو خلافت کی ترتیب ہے افضلیت کی بھی ترتیب ہے لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو مقدم مانتا ہے افضل مانتا ہے حضرت علی کو حضرت عثمان پر تو اس آدمی کو گمراہ نہیں کہا جائے گا کیونکہ ایسا بھی قول کچھ سلب سے یا بعد اہل سنت اور جماعت سے اس طرح کا بھی قول ملتا ہے لہذا ایسے آدمی کو گمراہ نہیں کہا جائے گا گمراہ اس کو کہا جائے گا جو یہ کہے کہ ہنستے عثمان خلافت کے حقدار نہیں تھے ہنستے علی تھے حضرت عمر کے بعد یا ابو بکر و عمر خلافت کے اقدار نہیں تھے علی خلافت کے اقدار تھے اگر خلافت کی ترتیب بدلتا ہے تو انسان گمراہ ہے تو آج کی گفتگو ہماری خلفۂ راجدین کے تعلق سے ہوئی آگے کا جو مسئلہ ہے وہ ہے آل بیت کے تعلق سے کہ جو اہل سنت الجماعت ہیں وہ اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں بلکہ ان کے لیے ان کا دو حق مانتے ہیں عام طور پر جو شیعہ اور وافظ ہیں ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ وہ اہل بیت کو نہیں مانتے اہل بیت کو نہیں مانتے اہل بیت سے لوگ نفرت کرتے ہیں حالانکہ ان کا الزام ہے یہ سراسر ان کا الزام ہم تمام ہر صحابی سے محبت کرتے ہیں بلکہ اہل بیت سے ان کا دو حق ہے ہمارے اوپر یہ تو قرابت داری کا دوسرے صحبت کا عام صحابہ کا ایک حق ہے صحبت کا جو صحابی ہیں ان کا دو حق بنتا ہے کہ اللہ کے اس میں قریب بھی تھے رشتے دار بھی تھے وہ جیسے کیا حدیث کے دادا پڑوسی کے تعلق سے کہ پڑوسی کے درجات مراتی بنا وہ پڑوسی کون زیادہ حق رکھتا ہے جو آپ کا پڑوسی ہے مسلمان بھی ہے اور آپ کا رشتے دار بھی ہے تو اس کا پڑوسی کا بھی حق ہو گیا رشتے دار کا بھی حق ہو گیا ٹھیک ہے اور ایک وہ ہے جو آپ کا پڑوسی ہے مسلمان لیکن رشتے دار نہیں ہے اس کا دوسرے نمبر پر ہے تیسرا وہ جو آپ کا پڑوسی ہے لیکن مسلمان بھی نہیں ہے غیر مسلم ہے وہ تیسرے نمبر پر آتا ہے تو ایسے ہی یہ جو صحابہ ہیں اہل بیت ہیں آل بیت یہ صحابہ بھی ہیں اور نبی کے قرابت دار بھی ہیں اس لیے ان کا ڈبل حق ہے ہمارے اوپر عام صحابہ کے مقابلے میں اور یہ بات اہل صورت الجماعت نے باقاعدہ بیان کیا تو انشاءاللہ آنے والے درس میں یہ بات ہم بیان کریں گے اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ البرامین ہمیں صحاب کرام کے نقش قدم پر قائم رکھے ان کے عقید اور پر قائم رکھے ہمیں صاحب محمد والا علیہ و صحابہ ام جدا کے ملاقت وسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ